وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام کہنے لگے کیا ہے اس رسول کو کہ کہتے ہیں کانا ويمشي في الاسواق اور چلتا ہے بازاروں میں یہ ان کا اعتراض لولا انزل الیہ ملک کیوں نازل نہیں ہوتی اس کی طرف ملک فرشتہ نازل کیوں نہیں کیا گیا ہے اس کی طرف بنی اسرائیل میں ہم پڑھ چکے ہیں یہ ان کے اعتراضات فیقون ما هو نذیرہ فسوتا اس کے ساتھ ڈرانے والا اس کے ساتھ ملک آتا جبرین دوسرا اعتراض اویور کنز یا کیوں نہیں ڈالا گیا اس کی طرف کوئی خزانہ مالدار رسول ہوتا او تکون جنت تیسرا اعتراض یا ہوتا اس کے لیے باپ یا کل منہا کاتے اس میں سے اور چوتھے اعتراض کہتے وقال ان تتبعون الا رجلا کہا کہاں نے نہیں تم پیروی کرتے ہو تعت کرتے ہو مگر اس شخص کے جو جادو کیا گیا ہے جس پر جادو کا اثر ہے کیسے ظالم لوگ کبھی اس کو مشہور کہتے ہیں کبھی کہتے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کبھی کہتے اس کے ساتھ ملک نہیں آیا ہے فرشتہ اور کبھی کہتے آسمان سے کتاب اتار کے لے آؤ مختلف قسم کے اعتراضات نہ ماننے والوں کا یہ طریقہ ہوتے ہیں اللہ فرماتے ان ضرور ابو رقل کس طرح بیان کیا انہوں نے آپ کے لیے مثالیں سبیلا فس وہ گمراہ ہو گئے نہیں وہ طاقت رکھتے ہیں سیدھے راستے کے ہدایت پر آنے کی وہ طاقت نہیں رکھتے یہ ان کے لیے ہلاکت ہے انسان جب اللہ کے قانون کے خلاف ضد پر آ جاتے ہیں اللہ ان کی ہدایت کے رستوں کو مضبوط کر لیتے ہیں دل خراب انکے خراب کان خراب اللہ کی طرف سے مہرے لگ جاتی ہیں پھر تبارک برکت والا ہے وہ ذات اگر وہ چاہے تو بنا لے گا آپ کے لیے خیرن بہتر من جنات کا من جناتری انہار باغات بہتے ہیں نیچے اس کے نیرے ویجعل لک قصورا بنا لیں گے آپ کے لیے محلات یہ دنیا کے محلہ تو چھوٹ پھوٹ کر ختم ہونے والے ہیں کچھ آبادی ہے لیز آبادی میں ہمیشہ رہنے والا جو نہ ختم ہونے والا زندگی ہے اس میں اللہ اگر چاہے گا تو آپ کے لیے بنائے گا مانا اللہ نے تو وعدہ کیا ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اطمینان اور برکت کا دعویٰ دو بار پہلے شروع میں اللہ جی یہاں پہ فرمایا اللہ جی بابرکت ذات اس اللہ کے ہیں ہر چیز میں برکت ڈالنا ہر چیز سے برکت چھین لینا نہ حست اس میں پیدا کر لینا یہ اللہ کے اختیار میں کسی غیر میں برکت نہیں ہو سکتا ہے لوگ برکت کے لیے مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں دکان کے اندر آیتیں لٹکاتے ہیں کہتے ہیں برکت کے لیے لوہ قرآنی کہتے دکان مکان کے برکت کے لیے لٹکاؤ سارے گھر کو قرآن کی آیتوں سے سجا دو لیکن جب تک اس میں توحید و سنت کی اتباع نہیں ہوگی برکت نہیں آئے گا برکت کے لیے شریعت کی اصول شرط ہے عقید توحید اتباع رسول اس میں برکت ہے بسات بلکہ جٹلایا انہوں نے قیامت کو تد نام نے تیار کیا سائی رام اس شخص کے لیے جس نے جٹلایا قیامت کو بڑکتی آگ ہم نے ان کے لیے ایسے آگ کی تیاری کی ہے جو بڑکنے والے آ گئے اصل میں یہ لوگ قیامت کی منکر ہیں تو آپ کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں ان کے اعتراضات اصل قیامت پر ہیں ادارات من مکان بعید جب دیکھیں گے ان کو دور سے کس کو جانم کو دیکھیں گے ادارات من مکان بعید جب دیکھے گی ان مجرمین کو دور سے دور مکان سے لہا تو سنیں گے اس جانم کے تغیزوں و ذفیرہ اس کی آوازیں آواز اور چلانا اس کے غصے کا جو انداز ہے تغیزن وہ سخت غصیلے انداز میں ہوگی وہ آگ اور وہ چیخ اور پکار آواز اور چلانا جانم کے اندر اللہ رب العالمین نے آواز رکھا ہے آگ کے بڑکنے کے ساتھ اس کی آواز اٹھتا ہے جانم میں اللہ رب العالمین نے یہ تاثر رکھا ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو جانتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو میرے اندر آئیں گے اور جلیں گے ان کو دیکھ کر اس میں مزید غصے کا پیدا ہو جانا اور ایسے لوگوں کے لیے آوازوں کا نکالنا صورت ملک کے اندر بھی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا تقاد و تمیز من الغیز مُقَرَّنِينَ اور جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں کسی تنگ جگہ میں مقررینا زنجروں میں جکڑے ہوئے دا ہونا کا سبورا پکاریں گے اس میں ہلاکت کو ہلاکت کو پکاریں گے ہاں مانا ہائی ہم پر موت آئے ہم ختم ہو جائے مٹی بن جائے ایک ہی دفعہ سزا مل جائے نیست نابود ہو جائے مختلف الفاظ کیونکہ دنیا میں یہ قانون ہے نا کہ جس کے اوپر عذاب سخت تکلیف سخت ہو پولیس کے ریمانڈ میں ہو کہتے ایک ہی دفعہ مارو جان چھوڑاؤ تم لوگ تو مارتے بھی نہیں چھوڑتے بھی نہیں کیونکہ مار مار کے ان کا کھانا خراب کرتے جب سمجھتے کہ مر جائے گا چھوڑ دیتے دن یا گھنٹہ چو بیس گھنٹے جتنا بھی ان کو آرام دینا ہوتا ہے آرام دینے کے بعد پھر شروع یہ ایسا فرشتوں کا ریمانڈ ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ موت کو پکاریں گے ہلاکت کو پکاریں گے فرشتوں کو حکم ہوگا ان کو بولو اللہ کی طرف سے اللہ تدولیا واحد مت پکارو ایک موت کو ایک ہلاکت کو ودو سبورن کثیرہ پکارو تم بہت سارے ہلاکتوں کو بہت سارے ہلاکتوں کو تم پکارو لیکن بات بنے گی پھر بھی نہیں فائدہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اب تو کوئی ضرورت نہیں رہا نا اب تم اپنے آپ کو جتنے بھی کہو کہ اللہ مجھے مارو ہم کو یہاں سے نکالو ہم دنیا میں جائیں گے ایمان لائیں گے ربنا منہا فرجنا فن ظالمون یہ باتیں نہیں چلے گی اللہ فرماتے ہیں ان سے کہو قل اذالک خیر ام جنت جنت الخلد اللتی وعد المتقون کہ یہ یہ یا جو سزا گزر چکی ہے تم نے سن لی یہ بہتر ہے جس میں زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے تم داخل ہو جہاں جہنم بڑکتا ہوا اور اس کے آگ کی آوازیں تم سنو تم کو پکارے بلائے یہ بہتر ہے یا وہ جنت جو وعدہ کیا گیا ہے متقین سے کانت لہم و مسفیرام ہے وہ ان کے لیے بدلہ اور واپسی کی جگہ وہ اللہ نے ان کے لیے بدلہ مقرر کیا ہے اور واپسی جانے کی جگہ ہے لہم فیحا معاشا ان کے لیے ہوگا جو کچھ وہ چاہیں گے خالدین امیشہ کے لیے کان اعلی رباد ہے تیرے رب کے ذمہ وعدہ قابل طلب صورت عال عمران میں ہم نے پڑھ لیا تھا نا کہ ایمان والے اللہ تعالی سے کیا مانگتے ہیں ما وعدتنا على ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف المعاد اے اللہ وہ وعدہ جو تُو نے رسولوں کے ذریعے سے ہمارے ساتھ کیا ہے وہ پورا کر دو یہاں وعد مسئول سے مراد وہ وعدہ ہے کہ اللہ نے رسولوں کے ذریعے سے کیا ہے اللہ فرماتے مومن اس وعدے کے بارے میں پوچھ سکتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اللہ فرماتے میں پورا کروں گا کیا مطلب پہلے ہم بتا چکے ہیں حق تفویضی اللہ نے اس کو حق کی تفویضی قرار دیا ہے کہ میرے ذمہ یہ حق ہے میں پورا کروں گا جب میں نے کہہ دیا کہ دوں گا بس دوں گا اب قیامت کے دن جب تاب متبو مقلد اور مقلد پیر اور مورید یہ اکٹھے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ کیا ہوگا یہ کیا کہیں گے وہ کیا جواب دیں گے وہ یوم شور جس دن جمع کریں گے اکٹھا کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ من دون اللہ اور جن کی عبادت کی انہوں نے اللہ کے ماں سیوا جو وہ عبادت کرتے تھے اللہ اللہ کے ماں سیوا جس کی بھی فیقول انتم فرمائیں گے اللہ تعالی ان تم ازلل تم عبادی ہاں اولا کیا تم لوگوں نے گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو ام ہم دل سبیل یا وہ خود گمراہ ہو چکے تھے حق سے وہ خود بٹک گئے تھے یا تم نے کیا ہے اب یہ جو جواب دینے والے یہ کون ہیں انبیاء ہیں صالحین ہیں جنوں میں سے انسانوں میں سے ملک فرشتوں میں سے ہیں اب یہاں بدھ کا ذکر تو نہیں ہے نا کہ بدھ کہنے لگ جائیں گے جو لوگ کہتے ہیں کہ شرک کی آئے جو قرآن میں آئی ہیں بتوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں بت تو نہیں ہے انسان ہے کال وہ کہیں گے سبحان کا پاکی ہے تیرے لیے ماں کانا یم بغیلنا جائز نہیں تھا لائق نہیں تھا ہمارے لیے ان تخذ من دونک من اولیاء کہ ہم بنا لیتے تیرے ماں سوا کسی اور کو مددگار کارساز ولیکن متاتہم لیکن فائدہ دیا تم نے ان کو وہ آبا اور ان کے باپ دادوں کو ہتا نسود نکلا یہاں تک کہ وہ بھول گئے تیرے ذکر کو تو ہی کو بھول گئے وہ خانو قوم امبورا تھے وہ ہلاک ہونے والے قوم اللہ ہم نے نہیں کیا ہے ان کے کفر شرک کے باوجود ان کو نے مالدار بنایا صحت مند بنایا افرادی اور مالی قوت دی یہ سمجھے کہ بس یہ تو ہم حق پر ہے اگر آٹومیٹک ان کے کفر شرک پر ان کو پکڑ لیتے تو یہ باز آ جاتے لیکن اللہ بطور امتحان ان کو تو نے ڈیل دے دیا تھا اس ڈیل کے نتیجے میں یہ کفر و گمرہی پر قائم رہے اور یہ تو ہلاک ہونے والے قوم اب دیکھیں قیامت کے دن معبودان نے وہ چاہے اللہ کے صالح بندے کیوں نہ ہو ہے تو باطل معبود نا وہ ان سے کہیں گے کہ نہیں نہیں انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی ہے انہوں نے ہم کو نہیں پکارا یہ تعلیم ہمارا ہے ہی نہیں اللہ فرمائے گا فقط کذب تم بے ماں یقیناً جٹلایا تم کو جو کچھ تم کہہ رہے تھے جو تمہارا عقیدہ تھا نا عبد القادر جیلانی چھڑا لیں گے حسن حسین چھڑا لیں گے اور ہمارا بڑا بڑا بڑے بڑے ہستیوں سے تعلق ہے وہ چھڑا لیں گے علی چھڑا لیں گے وہ مشکل کشا ہے نبی علیہ السلام چھڑا لیں گے اللہ فرماتے فقط غذب تم بما تقولون یقیناً انہوں نے جٹلایا تمہیں جو تم کہہ رہے تھے وہ جو تمہارا عقیدہ تھا نظریہ تھا وہ تو جھوٹا ثابت ہو گیا فما تستطيعون صرفا ولا نصرا پس تم طاقت نہیں رکھتے ہو اپنے آپ سے عذاب پیرنے کا صرفا ولا نصرا اور نہ تم مدد کرنے کا طاقت رکھتے ہو کہ تمہارے پاس کوئی افراد آئیں گے اب ہم سے تم کو چھڑا لیں گے اور جس نے بھی ظلم کیا تم میں سے چکائیں گے ان کو بڑا عذاب بہت بڑے عذاب سے آج ان کو سامنا کرنا پڑے گا اب یہ کیسا منظر ہوگا کہ جن کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا ان سے بھی گئے اللہ سے تو پہلے سے دشمنی تھی اب کوئی پوچھنے والا نہیں بے یار مددگار اللہ کے عذاب کے سامنے آپ سے پہلے رسولوں کو کھایا کرتے تھے اور چلتے تھے وہ بازاروں میں وہ جالنا بازو کم لباس بنایا ہم نے تمہارے بازو کے لیے امتحان ازمائش برونا کیا تم صبر کرو گے وہ رب کا بصویر ہے تیر رب خوب دیکھنے والا اب ان کے اس سوال کا جواب تم رجل ہو تم بازاروں میں گمتے ہو اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی اطمینان ان کی ان باتوں پر کان مت لگاؤ یہ تو ہے جاہل ایک طرف بات کرتے کچھ دوسری طرف بات کرتے کچھ جاہلوں کے بات کا کوئی اعتبار تو نہیں ہوتے ایک طرف کہتے کہ ہم ابراہیمی ہیں تو ابراہیم زمین پر نہیں پھرتا تھا یہ کہتے ہم ان کے اولاد میں سے ہیں تو یہ کاتے نہیں ہیں ابراہیم کاتا نہیں تھا یہ کہتے ہیں انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں تو وہ بنی اسرائیل انسان نہیں ہے وہ بازاروں میں گھومتے نہیں ہیں کیسے ان کا کہنا ہے ان کو چھوڑ دیں آپ ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے ہیں وہ رسول تھے بازاروں میں گھومتے تھے بازاروں میں کائیں کے لیے گھومتے تھے دعوت کے لیے گھومنا جہاد کے لیے گھومنا اپنے ضرورت کے لیے جانا ویسے بازاروں میں صالحین نہیں گھومتے شکاری نہیں ہوتے وہ ویسے بازار کو تو رسول اللہ علیہ وسلم نے بدترین زمین قرار دیا سی بخاری کی روایت ہے بہترین زمین وہ مسجد کی زمین ہے بدترین زمین وہ بازار کی زمین ہے جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے جہاں جہاں دھوکے ہوتے ہیں جہاں فراڈ ہوتا ہے جہاں لوگ خلط ملت کاروبار کرتے ہیں گناہ کے مرتکبین ہوتے ہیں یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ ان کے باتوں کو چھوڑ دو ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو اب ان کے اوپر یہ عقیدہ ثابت ہو گیا کہ جو انہوں نے اپنے الہ بنائے تھے انہوں نے تو انکار کر لیا صورت معاہدہ میں ہم نے پڑھ لیا تھا نا کہ سلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ ان کے معجزات جو اللہ نے دیے تھے وہ پیش کریں گے اے عیسیٰ علیہ السلام میں نے تمہیں یہ دیا تھا اور یہ دیا تھا اور یہ دیا تھا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ یہ تو نے کہا تھا قال سبحانك ما كان سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق مجھے حق ہی نہیں تھا میں کیسے کہتا یہاں پر بھی معبودوں نے کہا کہ ہم نے کب کہا ہے اللہ تو نے ان کو ڈیل دیا تھا اس دین سے انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا علیہ السلام نے بھی کہا ما تنی میں نے ان کو وہی بات کہی ہے جو اللہ تو نے ہم کو بتائی تو اس آیت میں فرمایا کہ اطمینان کرو اور ہر ایک دوسرے کے لیے فتنہ ہے عالم جاہل کے لیے جاہل عالم کے لیے مالدار غریب کے لیے غریب مالدار کے لیے خوبصورت بدسورت کے لیے بدسورت خوبصورت کے لیے عورتیں مردوں کے لیے مرد عورتوں کے لیے اس ترتیب سے ہر ایک دوسرے کے لیے امتحان کا سبب ہے ایک دوسرے کے پر امتحان ہوتا ہے اور فرمایا کہ تیرا رب خوب دیکھنے والا ہے سارا معاملہ اس کو معلوم ہے وہ دیکھتا ہے اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَانَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ عَوْنَرَا رَبَّنَا کہاں ان لوگوں نے جو امید نہیں رکھتے ہمارے ملاقات کا کیوں نازل نہیں ہوا ہم پر ملائکتوں فرشتہ آؤ نرا رب بنا یا دیکھ لے ہم اپنے رب کو یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ رب العالمین سامنے کیوں نہیں آتے اللہ نے ہم کو تیرے بارے میں خود خبر کیوں نہیں دی کیسے ہم آپ پر یقین کریں گے حتیٰ نر اللہ جہرتن کی طرح ان کی آوازیں بلند ہوتی ہیں دور میں اللہ فرماتے اللہ کبیرا یقیناً انہوں نے تکبر کیا اپنے دلوں میں اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی ایسی سرکشی جس کی انتہا نہیں اللہ نبی پر جبریل کو بیچتا ہے یہ کہتے ہیں ہمارے اوپر کیوں نہیں بیچتے بڑے سرکش ہیں خود نبوت مانگتے ہیں رسالت مانگتے ہیں اور اعمال کفر کے کرتے ہیں مانا اللہ کو اپنے سامنے مجبور سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے کہنے کے مطابق چلے بڑے سرکش یوم یرون جس دن دیکھیں گے فرشتوں کو لا بشرا یوم نہیں ہوگی کوئی خوشخبری للمجرمین مجرموں کے لیے اور کہیں گے حرام کر دی گئی ہے ان کے لیے کیا چیز نجات بخشش یہ ہجر محجور ہو گئے ہیں مانا ان پر اللہ تعالی نے بند کر دیا ہے رحمت کو یہ فرشتوں کا کلام ہے وہ یقول فرشتے کہیں گے ہجر محجورا بند کیا گیا ہے منع کیا گیا ہے ان کے اوپر کیا چیز جنت اللہ کی نعمتیں تو فرمایا ممنوع ہے حرام کر دی گئی ہے ان کے لیے کیا اللہ کی رحمت اللہ کی جنت اللہ کی مغفرت قدمنا اور قسط کریں گے ہم مانا متوجہ ہوں گے ہم علامہ من عمل جو انہوں نے عمل کیے اعمال میں سے کوئی بھی عمل فجعلنا حبا منصورا تو کر دیں گے ہم ان کو اڑائے ہوئے ذرات جس کو اڑاتے ہیں نا حبان ذرات کی طرح منصورا جو اڑائے ہوئے ہوتے ہیں ذرات کی طرح اڑا دیں گے جس طرح راک ہوتا ہے راک راک کے اوپر تیز ہوا آئے اور اس کو اڑا دے فرمایا ان کے اعمال کو اس طرح ہم اڑا دیں گے کیونکہ اعمال کے وزن عقید توحید اتباع رسول اور عمل کے کرنے والے کے خالص نیت جب تک یہ تین چیزیں مکمل نہیں ہوگی تو عمل کے اندر وزن پیدا نہیں ہو سکتا ہے فرمایا ان کے اعمال میں تو شرک ہے ان کے اعمال کو ہم اڑا دیں گے وہ کسی کام کے نہیں ہے کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا عذاب کا ذکر کیا کہ جب فرشتے آئیں گے تو ان کے لیے بشارت نہیں ہلاکت ہے تو بات یہ آ رہی تھی کہ کفار میں مشرقین میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے دینی کام کرتے دینی کام سے مراد انسانی خیر خواہ رفائی کام اور اپنے خاندانوں میں غریبوں کے ساتھ بڑا ہمدرد ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بازی مشرق کافر بہت ہی ہمدرد ہوتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ عام لوگوں کے ساتھ ان کو دیکھ کر انسان کو ترس آتا ہے کہ اللہ یہ کتنے اچھے اخلاق والے ہیں کتنا مال خرچ کرتا ہے لیکن اس کے عمل کا کچھ بھی ان کو سلا نہیں ملے گا تو اس اعتراض کو اللہ نے یہاں ختم کیا کہ اگر کسی کا کوئی نیک عمل ہے تو ٹھیک ہے ہوگا لیکن اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے ایمان انہوں نے نہیں لایا جب نہیں لایا تو ہم ان کے اعمال کو اڑا دیں گے وہ ہمارے ہاں کوئی قیمت نہیں رکھتے اصحاب الجنت یوم خیر مستقر و احسن و جنتی لوگ اس دن <clears throat> جنتیوں کا کیا حال ہوگا فرمایا جنتی لوگ اس دن خیر بہت بہتر مستقر ٹکانے میں وہ احسن و مقیلا اور آرام کرنے کے جگہ میں مکیل کے لولے سے ہے نا ایک ہوتے جہاں انسان مستقل رہتا ہے اور ایک ہوتے انسان جب عارضی طور پر کہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں آرام کرتے ہیں فرمائے یہ دونوں الگ الگ ذکر کیا ہے کھلولے کے لیے بھی اچھا بہترین جگہ چاہیے آرام کرنے کی جگہ یہ انسان کے فطری باتیں ہوتی ہیں نا دنیا میں وہ محسوس کرتا ہے اس انداز میں اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے ورنہ جنت کے اندر سونے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ تھکاوٹ وہاں نہیں ہے انسان پر جو سونا نیند کا کیفیت آتے ہیں وہ تھکاوٹ سے آتے ہیں مشکلات سے آتے ہیں بھوک پیاس اور دنیا کے مشاغل سے آتے ہیں اور اس کے لیے ہر آن خوشی ہوگی تو اس کو نیند نہیں آئے گی لیکن یہاں مستقر رہنے کی جگہ بہتر اور مکیل جہاں اس نے آرام کرنے دوپہر کے ٹائم وہ بھی بہتر فرمایا کہ یہ سارے ان کے لیے نعمتیں ہیں وہ یوم خسما غمام اور جس دن پٹ جائے گا آسمان بادلوں کے ساتھ ونزل الملائکت اور نازل کیے جائیں گے فرشتے لگاتار نازل کیے جانے کا معنی یہ کہ لگاتار اتریں گے مسلسل ملائک فرشتے آئیں گے اللہ رب العالمین نے اس آسمان کو کھول دینا ہے دروازے دروازے بن جائے گا اب فرشتے آئیں گے کیونکہ زمین پر اللہ کے بندوں کو نظام کے لیے جمع کرنا ہے حساب کتاب ہوگا یہ نظام اللہ نے ملک فرشتوں کو دیا ہے الملک یوم الحق الرحمان بادشاہی اس دن حقیقی رحمان کے لیے ہوگی کوئی اور بادشاہ نہیں ہوگا لمن الملک اليوم للہ الواحد یوم لا تملک نفس لنفس والامر یوم ذل اللہ وکان یوم الکافرین سیرا ہوگا وہ دن کافروں پر بہت سخت یہاں بہت سارے سختیاں اللہ نے بیان کی آسمان کا پٹ جانا فرشتوں کا اترنا اختیارات سارے دنیا والوں سے چھین لینا بادشاہت صرف اللہ کا ہو جانا سفارشوں کے دروازے بند ہو جانا عام لوگوں کے لیے اذن کے بغیر اور کافروں پر اس دن کا سخت ہونا صورت مدثر میں بھی اس کا ذکر فرمایا غیر یسیر کافروں پر یہ دن آسان نہیں ہوگا ویوم ظالم ظالم جس دن کاٹیں گے ہیں اپنے ہاتھوں کو مانا جس دن دانتوں سے ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے یقور کہیں گے رسول سبیلا ایک کاش میں اختیار کر لیتا رسول کے ساتھ رستہ یہ بھی دن کے اعتبار قیامت کے دن کے اعتبار سے سخت ترین مرحلہ انسان کے اوپر جب ایسا مرحلہ آ جائے کہ اس کا بس ہی نہیں چلتا ہے باپ کو کہوں ماں کو کہوں بھائی کو کہوں رشتے دار کو کہوں کوئی سننے والا نہیں تو اپنے ہاتھ پر چک لگاتے ہیں غصے کی وجہ سے کہ میں کروں تو کیا کروں میں نے رسول کے اطاعت نہیں کی قیامت کے دن رسول کے اطاعت کے لیے افسوس دنیا میں اللہ نے رسولوں کو بھیجا اور سمجھایا کہ رسولوں کے بات مانو اس لیے کہ قیامت میں رسول کی اطاعت کے لیے افسوس کریں گے یا وہی کاش بد بدبختی ہے میرے علم فلان خلیلا نہ پکڑتا میں فلان کو دوست یہاں ایک تو فلان کہا فلان اس لیے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے بہت سارے بنائے ہیں نا آپ کس کس کا نام لے کسی کا پیر ہے کسی کا امام ہے کسی کا شیخ ہے کسی کا استاد ہے کسی کا علاقے کا چودھری ہے اب کس کس کا نام لے فلاں خلیدہ ایک بات دوسرا قول علماء نے یہ نقل کیا ہے کہ حبت اور پریشانی کا عالم یہ ہوگا کہ اب وہ اپنے بزرگ کو جانے گا بھی نہیں اس لیے کہیں گے فلاں خلیلہ فلاں کو دوست ہوتے ہیں نا دنیا میں جب کسی کے اوپر سختی آتی ہے وہ اسے بولو بھائی وہ کون ہے تمہارے ساتھ کہتے ہیں وہ وہ وہ وہ کرتے پھر کیونکہ سختی بہت ہے بلان خلیجہ لقتا ذکر یقیناً اس نے پھیر دیا مجھ کو گمراہ کیا مجھ کو ذکر سے بعد اس کے کیا ہے میرے پاس میرے پاس ذکر آ گیا تھا قرآن قرآن سے انہوں نے مجھے پیر دیا وقان شیطان الانسان خزورہ ہے شیطان انسان کے لیے چھوڑنے والا بے یار مددگار خزور اس کو کہتے ہیں کہ مشکل گڑی میں اس کو بالکل بے یار اور مددگار چھوڑ دے کیا آپ کسی اور کی دوستی بھی نہیں ہو سکتی جس کو بنایا تھا وہ بھاگ گیا وہ کہتے میں تیرا دوست نہیں ہوں خزلان ہے نا قلت اور رسوائی یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس انسان کا ذکر کیا یہ کہے گا کہ مجھے گمراہ کیا اس نے ہدایت آ جانے کے بعد یہ دلیل ہے نا کہ کوئی بھی تمہیں قرآن کریم سے پیرتا ہے کوئی اور کتاب ہاتھ میں تماتا ہے سمجھو کہ یہ گمراہ کر دیں لوگوں کو قرآن سے دور کرنا صورت فرقان کی سیاحت سے ثابت ہے کہ ذکر کے بعد قرآن کریم ذکر ہے ذکر کے بعد کسی اور کی طرف بلانا یہ گمراہی کی دعوت ہے وقال الرسول گا رسول یا رب رب میرے ان قوم حاضر قرآن محجورا یقیناً چھوڑ دیا تھا میرے اس قوم نے اس قرآن کو محجور چھوڑ دیا تھا چھوڑنے کے معنی یہ معنی نہیں ہے چھوڑنے کے کہ لوگ اس کی تلاوت نہیں کرتے تھے تلاوتی بہت ہے اس کی ختم نہیں کرتے تھے نہیں ختمی بھی بہت ہیں قرآن کریم کے معنوں کو چھوڑ دیا تھا قرآن کریم میں جو عقیدہ تھا اس عقیدے کو چھوڑ دیا تھا قرآن کریم کے اندر رسول کے اتباع تھی اس کو چھوڑ دیا تھا قرآن کریم میں قانون تھا قانون جیسے صورت نور میں ہم نے قانون کی باتیں پڑھی اس قانون کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ یہ تو صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے نا یہ تو اللہ کے احکامات ہیں یہ کرنا ہے اس سے بچنا ہے اس سے عبرت حاصل کرنا ہے یہ تین بڑے بڑے موضوعات ہیں امر ہے نہیں ہے اور قصص فرمایا ہوا کزال کا جالنا نبی من المجرمین اسی طرح بنائے ہم نے ہر نبی کے لیے مجرم دشمنوں میں سے مجرم اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اطمینان تسلی کیا پریشان نہ ہو آپ کے مقابلے میں لوگ آئیں گے مخالفتیں ہوگی ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لیے دشمن بنائے ہیں مجرمین میں سے وہ کفا بے رب کہاں دیا ہوا نسویرا کافی ہے تیرے رب ہدایت دینے والا مددگار یہ آیات اس وقت انسان کے لیے بہت بڑا فائدہ دیتا ہے جب دعوت کے میدان میں یا دنیا میں جو پریشانیاں ہوتی ہے نا آپ کہیں سے سنتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ جو ہے وہ شرک پھیل گیا وہاں بدت پھیل گیا وہاں ایک مولوی نکلا ہے وہ بڑا زبان دراز ہے اور لوگ اس کی دعوت کو بہت سنتے ہیں اور حق والوں کے خلاف بہت بولتے ہیں ایک دم آپ پریشان ہو جانا ہر طرف سے پھر اس حیات پر نظر ڈالو تو آپ کو اطمینان مل جائے گا کہ بھائی آپ دین کا کام کرو اللہ فرماتے ہیں ہدایت دینا میرا کام ہے آپ کا کام نہیں ہے وہ کفا بے رب کہا دیا وہ نصیرہ تیرا رب کافی ہے ہدایت دینے والا مددگار آپ اپنی ذمہ داری نبھاؤ بس شیطان کے پریشان کرنے پر آپ پریشان نہ ہو ہاں آپ اپنی سستی کو دور کرو دعوت کا کام کرو وقال الذين كفروا کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا لولا نزل علیہ القرآن جملة واحدہ کیوں نازل نہیں کیا کیا گیا اس کے اوپر قرآن کریم ایک ساتھ اکٹھا اور یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے فلا مسو ہو اگر ہم قرآن کو اکٹھا نازل کرتے کرتا سے یہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر کے تھے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے سبب بیان کرتا ہے کہ ہم نے قرآن کو توڑا توڑا کیوں نازل کیا لینو سب بیتا کزال کا اسی طرح لینو سب بیتا تاکہ مضبوط کرے بھی اس کے ساتھ فعاد کا آپ کے دل آپ کا دل جو ہے توڑے توڑے قرآن کے نزول سے مضبوط ہوتا ہے کیسے مضبوط ہوتا ہے جیسے واقعہ ویسے آیتیں آ جائیں کتنا مزہ ہوگا جیسے واقعہ ہے اس واقعہ کے مناسبت سے آیتیں نازل ہو گئی تو یہ تو بالکل جس طرح پرانے زخم کو تازہ مرہم پٹی لگ جائے تو یہ علاج ہے فرمایا عورت اللہ ترتیلا اتارا ہم نے اس کو توڑا توڑا اتارنا اس میں ترتیب کا بھی لحاظ ہے ترتیل بھی ہو جائے تھوڑے تھوڑے آیتے ہو اس کی تفصیل ہو اس کی وضاحت ہو اس کی تشریح ہو اس کی عملی زندگی ہو نمونہ ہو اس لیے ہم نے ایسا کیا ہے یہ قرآن کریم کے اکٹھا نازل کرنے میں یہ نقصان تھا اور تھوڑا تھوڑا نازل کرنے میں یہ فوائد تھے یا تو نہ کبھی مثلاً نہیں لاتے ہیں وہ آپ کے پاس کوئی مثال اللہ جنا کا بالحق مگر ہم آتے ہیں آپ کے پاس حق لے کر اس کے مقابلے میں ہم حق اتارتے ہیں وہ آفسانہ اور بہترین اس کے تفسیر توجہ اس کی تفسیر اور توجی جو بھی ان کے سوالات ہوتے ہیں ہم ان کو کھول کر رکھ لیتے ہیں جیسے جیسے وہ اعتراضات کرتے ویسے ہم آتے اتارتے ہیں اکٹھا کیوں بھیجے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے فوائد بیان کیے یہ تو اگر ہم اکٹھا بیچ دیتے ہیں تو یہ جس طرح یہود نسارا نے اپنی کتابوں میں تحریف کیا یہ بیٹھ کر یہ کام شروع کرتے تو ہم نے اس ترتیب سے اس کو نازل کیا ہے جو سینے میں محفوظ ہو لکھنے کا سلسلہ تو بعد میں شروع ہوا نبی علیہ السلام کے دور میں تو قرآن کریم پر سب سے زیادہ توجہ سینے میں یاد کرنے کی طرف دی گئی ہے احادیث کا بھی مسئلہ یہی تھا کہ لوگ اچھے طریقے سے یاد کر رہے تھے یہ اصل ہے بعد میں قرآن کریم کے لکھنے کا اور احادیث کو لکھنے کا سلسلہ زیادہ شروع ہو گیا حافظوں کی کمی کی وجہ سے ورنہ اس وقت زیادہ زور جو ہے وہ لوگوں کا یاد کرنے پر تھا زبانی یاد کرنا فرمایا شروع شرون جو وہ لوگ جو اکٹھے کیے جائیں گے ان کے چہروں کے بل علا جہنما جانم کی طرف شرم مکان واد السبیلا یہ لوگ بدتر ہے مکان میں جگہ میں واد السبیلا اور وہ بٹک گئے ہیں راستے سیدھے سے سیدھے راستے سے بھی بٹک گئے ہیں اور ان کا ٹھکانا بھی بدترین ٹھکانا ہے صورت بنی اسرائیل میں یہ عنوان ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ان کو سروں کے بل لائے گا صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی سروں کے بل لانا یہ کیسا فرمائے جو ٹانگوں کے بل لے جاتے وہ قادر ہیں یہ سر لگاتے ہوئے لوگ آئیں گے میدان محشر میں یہاں فرمائے اعلی ہے چہرے نیچے ٹانگے اوپر یہ کیسا منظر ہوگا اللہ اس پر قادر ہے وہ لاتے نا مسل کتابہ یقینی مثلا السلام کو کتاب و جال وزیرام بنایا ہم نے اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اس کا وزیر مددگار کے بھائی کو ہم نے ان کا معاون بنایا فقول نام قوم کے طرف جنہوں نے جٹلایا ہمارے آیتوں کو فدمبر نام تد بس ہلاک کر دیا ہم نے ان کو ہلاک کرنا اس واقعہ کو ذرا اختصار ایک جلک کی طرح لایا نبی کو اطمینان یہ واقعات دیکھ لو پچھلے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا وقومن قومن لما کا رسول اور نور علیہ السلام کی قوم جب انہوں نے جٹلایا رسول کو رسول کو جٹلانا کیا مانا ایک رسول کو جٹلانا مانا سب کو جٹلانا برابر ہے جاننا سے آیا ہم نے غر کیا ان کو بنایا ہم نے ان کو لوگوں کے لیے نشانی عبرت قیامت تک لوگ پڑھیں گے نور علیہ السلام کے قوم کا کیا بنا وہاں تیار کیا ہم نے ظالموں کے لیے عذاب علیما عذاب دردناک سخت عذاب وہ آدم و سمود رس آدی اور سمودی اور رس والے وہ قرون بین دانک کثیرہ اور قومیں اس کے درمیان میں بہت سارے مانا بہت سارے قوموں کا ہم نے ذکر نہیں کیا ہے رس کا معنی ہوتے کچا کنواں زمین کے اندر کنواں کودنے کے بعد کچا کنواں ہوتا ہے صاب رس اس کا ایک قول علماء کا یہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک اللہ کے معاہد بندے کو قتل کیا تھا صاحب یاسین کو ایک قول یہ ہے ایک قول یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کا قوم ہے اس کا اس کے دو قوم ہے نا دو میں سے ایک دو علاقوں کی طرف وہ گئے مدین صالح علیہ السلام کے قوم اور پھر یہ صحاب الرس فرمایا کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا تھا درمیان میں کئی قرون کو ہلاک کیا تھا وکلن نالہ المسال ہر ایک کے لیے ہم نے بیان کیے مثالیں وکلن تبرنا تدبیرہ ہر ایک کو ہم نے مٹھا دیا برباد کر کے تبر نہ تدبیرہ ہم نے تباہ کر دیا برباد کر کے ان کی تباہی وہ کسی سے مخفی نہیں ہے مختلف شکلوں کے عذاب وَلَقَدْ عَلَى الْقَرْيَةِ لقد هُمْ تُرَتْ مَتَرَسَّوْا یقیناً وہ آئے ہیں مانا گزرے ہیں یہ مکے کے لوگ اس بستی پر ام مترسو جو کہ برسا گئی تھی برسائی گئی تھی اس کے اوپر بارش بری بارش افلم یقون یا یقونا کیا نہیں تھے وہ کہ دیکھتے ان کو کون مراد یہاں لوت علیہ السلام کی بستی یہ مکے والے لوگ شام کی طرف جب جاتے ہیں جاتے ہیں تو لوت علیہ السلام کی بستی پر گزرتے ہیں فرما یہ اس بستی پر گزرے ہیں امت رتمت رساؤ جن کے اوپر بارش کی گئی تھی بری بارش پتروں کے بارش افلم یقون یا رونا کیا نہیں ہے وہ کہ دیکھتے اس کو بلکان نشورا بلکہ وہ نہیں امید رکھتے ہیں اٹھنے کا مانا قیامت نہیں مانتے تو فرمائے کہ وہ کلن تبر نہ ہر ایک کو ہم نے ہلاک کیا ہلاک کرنا ایسے ہلاک کرنا جس کی مثالیں قرآن کریم میں ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی اللہ جب دیکھتے ہیں آپ کو نہیں پکڑتے ہیں مگر مذاق کے ساتھ نبی علیہ السلام کے ساتھ استحضا جس طرح ایمان والوں کے لیے فرمایا قرآن میں ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں صورت سواد میں اللہ نے ذکر کیا ہے نبی علیہ السلام کو دیکھ کر کہتے تھے جاؤ جاؤ اپنے معبودوں کے پاس جاؤ وس برو اللہ علیہ اپنے الحا پر صبر کرو ورنہ یہ تو تم کو گمراہ کر دیں گے اس کا کام کیا ہے اور صورت زخرب میں فرمایا کہ اس شخص پر اللہ نے قرآن اتارا ہے لولا انزلا یہ قرآن کریم لولا نزل لن قریتین عظیم رجل من القریتین عظیم بڑے بڑے بستیاں ہیں اس میں سے یہ تین مل گیا قرآن کے نزول کے لیے یہ الزامات فرمایا وہ اظہارا ہوگا جب دیکھتے ہیں آپ کو تخذون کا اللہ جوام نہیں پکڑتے آپ کو مگر مزاق کیا کہتے ہیں احاد الجی کیا یہ وہ شخص ہے باف اللہ رسولہ جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے کتنا استحضاء کیسے ہلکے الفاظ اس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے اس کی ہم پیروی کریں گے یہ رسول ہوگا یہ ان کے کچھے الفاظ اور ساتھ میں کیا کہتے ان کا دل قریب تھا کہ ہمیں گمراہ کر لیتے ان ہمارے ماں بدو سے صبرنا نہ اگر نہ صبر کرتے اس پر ہم اگر ہم ان پر جمے ہوئے نہ رہتے یہ شخص قریب تھا کہ ہمارے دین کو بگاڑ دیتے آج بھی بعض لوگ ہوتے نا کہ بھائی ہم نے تو صبر کیا ورنہ دیکھو فلاں بھی گیا فلاں بھی گیا میں رہ گیا میں اپنے باپ دادا طریقے پر بڑا مضبوط ہوں یہ بالکل مشرقین کا عقیدہ کہ توحید کے مقابلے میں وہ شرک پر قائم رہنے کو ترجیح دیتے ہیں اور اب اس میں اپنے بادری ثابت کرتے ہیں وہ سوفیال امونا قریب جان لیں گے وہ ہین یرون جب دیکھیں گے وہ عذاب کو من عدل سبیلا کون زیادہ گمراہ ہے رستے سے گمراہ کا پتہ کب چلے گا اللہ کا عذاب آئے گا جب کیونکہ عذاب کی صورت میں ناجی وہ ہدایت والا ہے اور جو گمراہ ہے وہ غرق ہوگا تباہ ہوگا فرمایا عذاب کی صورت میں پتہ چلے گا اور عذاب کی صورت میں ہم نے مشرقین کی تاریخ کو پڑھا ہے نا کہ عذاب کی صورت میں وہ چیخ اور پکار کر کہتے ہیں کہ ہم گمراہ تھے ہم تباہ ہو گئے ہم خوار ہو گئے ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا فرمایا ان کو عذاب کے وقت پتہ چلتا ہے ارائے تمن تخذ الہ ہو ہوا ہو کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے بنایا اپنے خواہشات کو الہ افعانت تکون علیہ وکیلا کیا ہو آپ اس کے اوپر ذمہ وار مانا یہ کہ یہ تو خواہشات کی پجاری ہے ان کے بڑوں نے ان کے لیے الہ بنایا وہ ان کے الہ ہو گئے کبھی انہوں نے اپنا تازہ دم الہ بنایا الہ بن گئے وہ شاہ صاحب بدی الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے تھے کہتے سندھ میں ایک مزار کے اوپر بہت رش تھا کیونکہ وہ بھی سندھی تھا خود کہتے بہت رش کی وجہ سے ابھی مزار کا گیٹ نہیں کھولا تھا تو کونے میں ایک شخص کو اچانک قضا حاجت کی ضرورت ہوئی ادھر باغتے ادھر بھاگتے دیکھا کوئی نہیں ہے یعنی جگہ نہیں مل رہے دروازے اندر بند ہیں تو قضا حاجت یہ انسان کی ضرورت ہے پریشان ہو گیا اب کرو تو کیا کروں تو مزار کے لیے چادریں شادریں ساتھ لایا تھا پھول کے تھیلی بھی ہاتھ میں تھی تو وہ بار جو برامدہ تھا برامدے میں کونے میں آرام سے بیٹھ گیا چادر کو لپیٹ کر ایسے انداز میں کہ لوگ محسوس نہ کرے کہ یہ قضا حاجت کر رہے اور قضا حاجت کر کے فارغ ہو گیا اور اٹھتے ہی وہ تیلی اس کے اوپر انڈیل دی پھولوں کی تیلی اپنے قضا حاجت کے اوپر ڈال دی کسی اور نے دیکھا مشرق تو یہ تحقیق نہیں کرے کہ کیا ہو رہا ہے دوسرے نے پوچھا کیا ہے کہتے چھوڑو کیا ہے سر اس کو ہلایا ہاتھ ہلایا اور دوسرے نے بھی اس یہ سمجھا کہ یہاں پر پھول ڈالنا چاہیے مشرق میں تو عقل نہیں ہوتے کہ ہم نے کہاں جانا ہے کہتے یہ سلسلہ شروع ہو گیا اب اس میں پہلے سے جو مریدین کے اندر اختلاف تھا اس مزار کے نام وہ ایک پارٹی نے اس کو مرکز بنایا اختلاف شروع ہو گیا کہتے یہاں تک کہ مریدین میں لڑائی ہو گئی کیونکہ لوگ آتے پھول ڈالتے اس کے اوپر چادریں ڈالتے اور ڈیر بن گیا لڑائی ہو گئی پولیس آئی پولیس والے جب آ گئے تو انہوں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے وہ مزار کے جو حقیقی مجاورین تھے مضبوط پارٹی والے انہوں نے کہا انہوں نے خام ہاں یہاں مزار کا انعقاد کیا ہے یہاں تو مزار نہیں ہے مزار تو وہ اندر ہے اور یہاں پر یہ کہتے ہیں نہیں یہ بھی مزار ہے اور چندے لوگوں سے وصول کر رہے اور چادرے بھی لے رہے اور پیسے بھی لے رہے اور لوگوں کے نذرانے اور منتیں سب کچھ ہو رہے ہاں چلو ہم چیک کرتے انہوں نے وہ کچرا ہٹانا شروع کیا چادرے اٹھا رہے اور ملبے اٹھا رہے اور کرتے کرتے تو پہنچ گئے تو وہاں سے بدبو اٹھ گئی اس میں کوئی سمجھدار تھا کہ ہاں لے جاؤ اپنے سائن سائن کو آدھا آدھا کر کے یہ ہے تمہارا سائی کیونکہ وہ ہر بڑے کو سائی کہتے ہیں نا اپنے سائی کو لے جاؤ آدھا آدھا کر کے مشرقین کا کوئی عقل نہیں ہوتا ہے ان کا تو یہ ہے کہ بس اپنے باپ دادا کی باتوں پر ڈٹ جاؤ جو ان کے ذہن میں خواہش کی پجاری ہے نا اب خواہش کی اتباع کی قضا حاجت کی عبادت شروع کی انہوں نے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں انہوں نے اپنے خواہش کو الہ بنایا ہے ان کے خواہش الہ ہے افعان علیہ وکیلا کیا آپ ایسے لوگوں پر ذمہ دار ہیں وہ خواہش پرستوں کی ذمہ دار آپ ہیں نہیں ہم تحسب اکثرهم يسمعون او يعقلون یا کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ ان میں اکثریت سنتے ہیں یا عقل رکھتے ہیں کس اللہ کا رد ہے نا مشرقین پر یہ گمان مت کرنا کہ ان میں اکثریت کے اندر عقل ہے یا سننے کی جو اعلیٰ دل کو جا رہے وہ ان میں موجود ہے فرمائے نہیں انہم اللہ کلا نام نہیں ہے یہ مگر چوپائیوں کی طرح بل ہم ادل سبیل بلکہ ان سے بے بدتر ان سے بھی زیادہ گمراہ کیوں ان میں غیر اللہ کا پوجا نہیں ہو رہا گائے کا بیل کا کتوں کا گدوں کا مچھر کا کسی بھی جاندار کا آپ کو مزار نہیں ملے گا کہ باقی جاندار آ کر کے ان کی طواف کرتے ہیں وہاں جھکتے ہیں صرف یہ آدم علیہ سلاۃ السلام کی اولاد میں یہ بیماری ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفع نقصان کی چیزیں تو وہ بھی جانتے ہیں اگر تم صرف دنیاوی نفع نقصان سمجھتے ہو لیکن ان میں غیر اللہ کا پوجا نہیں ہے وہ تم عارضی مالک ہو عارضی مالک کے وہ کیسے پیروکار ہیں اللہ نے ان کی قسمیں اٹھائی ہے نا ولادیات وب فلموریات پل اور جب انسان کی باری آئی تو ان السان الرب ہی رکھ یہ رب کا نا شکرہ ہے اس لیے فرمایا کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے علم طرح کیا آپ نے نہیں دیکھا الا رب کا اپنے رب کی طرف کیف مدد باللہ کس طرح اس نے پھیلایا سائے کو ولو شاء لجعله ساکنا اگر وہ چاہتا تو ٹھہرا دیتا اس کو اپنے جگہ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا پھر بنایا ہم نے اس کے اوپر سورج کو رہنما دلیل معنی یہ کہ اگر اللہ چاہتا ہمیشہ کے لیے رات کو مسلط کر لیتا تو دھوپ کا نام ہی نہ ہوتا سورج کے طلوع ہونے سے پہلے سایہ ہی سایہ ہوتا ہے پوری دنیا پر جہاں سورج نہیں نکلا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح ٹھہرا سکتا تھا اس پر اللہ قادر ہے لیکن اللہ فرماتے پھر ہم نے شمس کو لایا سورج کو لایا اور سائے کو ہم نے ختم کیا تو یو حرف الشیا و بلازداد ہے نا ہر چیز کی ضد اس کے سامنے آ جائے تو اس کے نفع نقصان کا پتہ چلتا ہے بندے کو تو اللہ نے سورج کو لائے تو سائے کا تعارف ہو گیا سایہ ہے کیا کیا چیز اور دلیل کا معنی بھی یہ ہوتا ہے نا دلیل وہ چیز جس کے ساتھ کسی اور چیز کی دلالت ہو جائے اس کی طرف اپنے رہنمائی کرے تو سورج نے کس چیز کی طرف رہنمائی کی سائے کی طرف سائے کے لیے دلیل کیا بنا سورج بنا تم مقبض نہ ہو لینا قبض یسیرا پھر سمیٹ لیا ہم نے اس کو اپنے طرف سمیٹنا یسیرا مانا تھوڑا تھوڑا پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم جب سورج آتا ہے تو سائے کو تھوڑا تھوڑا لپیٹتے ہیں یہاں تک کہ جب ظہر کا ٹائم ہوتا ہے تو سارے سائے ختم ہو جاتے ہیں پھر زوال کے بعد سائے پھر جھکنا شروع ہو جاتا ہے مغرب کی طرف اوقات جب بڑھتے ہیں تو فرمایا وہ وہ اللہ ذات ہے جو لباسا جس نے بنایا تمہاری رات کو لباس وہ نو اور نیند آرام کے لیے نشورا بنایا دن کو تمہارے چرنے پھرنے کے لیے دن میں تم چلو پھرو اپنے معاش کا تلاش کرو رات میں آرام کرو اور سو جاؤ یہ انعامات ذکر کیے وہ بشرم بھائی نے دے رحمتیں اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو خوشخبری دینے والی اپنے رحمت سے پہلے مانا بارش سے پہلے اللہ تعالیٰ بادلوں کو بیچتا ہے لوگ کہتے ہیں نا بھائی ایسے ہوا آئی جیسے کسی علاقے میں بارش ہو گئی ہواؤں کا اللہ بیچتا ہے وانزل نازل کیا ہم نے آسمان سے صاف ستھرا پانی پاک پانی یہ دلیل ہے کہ آسمانی جو بھی پانی ہم پیتے ہیں وہ آسمانی پانی ہے اس سے چشمے جاری ہونا اس سے کنو کا نکلنا اس سے نہریں چل پڑنا فرمایا ابھی بھی بلدتمتا تاکہ زندہ کرے مرد شہر کو شہر کی زمین بنجر ہے بارش کے نزول کے بعد اس میں جان آ جاتی وہ نسخیا یہ ہوں پلائے ہم اس کو مما خلق نہ ان لوگوں میں سے جو ہم نے پیدا کیا نامن مویشیوں کو عناصر یا کثیرہ اور بہت سارے انسانوں کو مانا بہت سارے انسان جو زمین پر ہیں وہ بارش کی پانی استعمال کرتے ہیں وہ کیسے استعمال کرتے ہیں پہاڑوں پر اللہ برساتا ہے زمین پر برساتا ہے پھر زمین کے اندر اس کو ذخیرہ اللہ فرماتے ہم اس کو ذخیرہ بنا دیتے ہیں سکون دے دیتے ہیں ان کو پہاڑ سے بھی چشمے بنا کر آستے آستے نکلتے ہیں زمین سے بھی ٹوب ویل کی صورت میں تم جت جتنا چاہتے ہو نکالتے ہو یہ ہم ذخیرہ بناتے ہیں آسمانی پانی کو اور کثیرہ کہا جمع نہیں کہا اس لیے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بارش کے ماسے وال سمندر کے پانی استعمال کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کا اس پر گزران ہے لیکن اکثر کا گزران بارشی پانی پر ہے وہ ہو کرو یقیناً ہم نے بیان کیا ہے ان کے درمیان میں <clears throat> قرآن کریم کی آیتوں کو ہم نے پیر پیر کر تصریف کے ساتھ بیان کیا ہے کائیں کے لیے لی کرو تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں لیکن لوگوں نے کیا کیا فرما فابا اکثر اللہ کفورا بس انکار کیا لوگوں نے مگر کفر سے کفر سے انکار نہیں کیا اور آیتوں کے ماننے سے انکار کیا مانا ان کا کام کیا ہے آیتوں کا سننے کے بعد کفر کرنا اقرار کرنے کے مان لینے کے بجائے لوگوں نے کفر کو ترجیح دی تو فائدہ کیا ہوا ان کا نقصان ہوا ان کے لیے سبب ہلاکت بنا وروشین لباسنا فی کل قریت نذیر اگر ہم چاہتے تو بھیج دیتے ہر بستی میں رسول کو ڈرانے والا ہم ہر بستی میں بھیج دیتے ہیں اللہ نے بھیجا تھا لیکن ہمارے نبی کے آنے کے بعد اب ہر بستی میں نبی نہیں آیا بس یہ پوری جمی لوگوں کے لیے فلاں جہاد نہ پیروی کرنا کافروں کے جہاد کرے ان کے ساتھ جہاد کبیر بھی اس قرآن کے ساتھ اس قرآن کے ذریعے سے کافروں کے خلاف جہاد کرو یہ دلیل ہے نا قرآن کریم کی آیات کہ عقید توحید کو پھیلانا رد شرک کرنا جہاد ہے رسم رواج کا رد کرنا جہاد ہے یہود نسارہ کے عقائد سے لوگوں کو روکنا جہاد ہے یہود نسارا اور دیگر کافرہ قوموں کے مخالفت کے لیے مسلمانوں کے ذہن سازی کرنا یہ جہاد ہے اللہ نبی سے فرماتے اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو اور یہ دلیل ہے کہ جہاد وہ لوگ کر سکتے ہیں جو کافروں کے متی نہ ہو جب متی ہو جاتے ہیں ان کے شکل صورت چال ڈال اور سیاست وغیرہ سب میں ان کے ساتھ رنگ میں رنگے ہو جاتے پھر وہ جہاد نہیں کر سکتے وہ اللہ اللہ ذات زیادہ احمد البحرین جس نے جاری کیا دو سمندروں کو ہادبن فرات و ہاضا دل ہن اجاج یہ خوب میٹا ہے فرات یہ عزب ہے مانا میٹا ہے لیکن کیسے میٹا ہے فرات بہت ہی میٹھا ہے وہ ہاد مل ہن اجاج اور یہ کڑوا ہے لیکن نہایت کڑوا ملح اور عزب میٹا کڑوا خوراک بہت میٹھا جاج بہت کڑوا ماں اس کے کڑوا پن جس طرح ہوتے انسان بعض پانی پیتے بالکل نمکین بعض میٹھا ہوتے شہد کی طرح پانی ملتا ہے اس میں فرما و جال بے نہما بر زخم و ہجرم محجورا درمیان میں ہم نے بنایا ان دونوں کے آڑ بر و وہ ہجرم اور بندش مضبوط پہلے ہم نے مومنون میں پڑھ لیا تھا نا بر زخن دوسرا مقام یہ آ گیا تیسرا صورت رحمان میں یہ بندش ہے آڑ رکاوٹ اللہ تعالیٰ نے میٹھا اور کارا پانی کو ایک ساتھ چلایا ایک سمندر میں بہت بڑا نیر گرتا ہوگا میٹھا پانی کا وہ جب سمندر میں گرتا ہے وہ پانی کے ساتھ ملتا نہیں ہے وہ میٹھا پانی سمندر میں گھسنے کے بعد اپنے لہریں ان کی جاتی ہے مختلف سمتوں میں اور آپس میں نہیں ملتے میٹا میٹا رہتے اور کارا جو ہے وہ کارا رہتا فرما یہ میری توحید کی بہت بڑی علامت وہ خلق بشرا اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا پانی سے بشر پجالہ نہ سے بس بنایا اس کے لیے نصب اور سسرالی کے رشتے اللہ فرماتے یہ دیکھو میرے توحید کے علامات میرے پہچان کے لیے تمہارے وجود اور گرو کے اندر کتنے علامات اللہ وہ ہے جس نے بنایا پانی سے بشر پانی کے قطرے سے بشر جس کی تفصیل ہم نے صورت مومنون کے پہلے رکو میں پڑھ لی ہے مشغا بنایا نطفے سے پھر علاقہ مزغا پھر خلقن آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین کا ذکر وہاں پڑھ چکے ہیں فرمایا وکان رب کا قدیرہ رب قدرت والا ہے اب اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو پانی سے میں نے بشر بنایا پھر اس بشر کے لیے ہم نے نصب کا سلسلہ جاری کیا اور اس کے لیے سسرالی کا رشتہ رشتہ قائم کیا یہ اللہ فرماتے دونوں میرے نعمتوں میں سے ہیں اور سب سے بڑا نعمت پانی کے قطرے سے بشر بنانا اور پھر اس کے اوپر دو نعمتوں کا ذکر کرنا کہ نصب جو ہے یہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے نصب کی وجہ سے انسیت میں قوت ملتا ہے طاقت ملتا ہے آپس میں محبتیں ہوتی ہے ایمان کا رشتہ آپ نے جگہ ایمان کے ساتھ ساتھ نصب داری بھی ہو تو اس میں اور محبت بڑھتے ہیں اور پھر فرمایا کہ اس کے شاخیں ہم نے بنائی تو سسرالی کے ساتھ دوسرا لی اگر دیندار لوگ ہوں پرزگار لوگ ہوں تو ان میں اور فوائد کہ ان کی وجہ سے آپس میں یہ رشتے اور مضبوط ہو جاتے ہیں مانا نصب بھی ہے اور سسرالی بھی بن جائے اور ایمان بھی ہے اب یہ تین رشتے اکٹھا ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا آئے گا بہت مضبوط قوت والا رشتہ بنتا ہے فرمایا اللہ تمہارا جو رب ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے ماں سے ان کے جو نہ ان کے لیے نفع نقصان دیتے ہیں وہ نہ تو نقصان پہنچا سکتے کون چاہ سکتے وہ کان ہے ظہیر اپنے رب کے مقابلے میں شیطان کا مددگار ظہیر مانا مددگار اس کے دو معنی ہیں اللہ کی طرف پیٹ کرنے والا اللہ کی طرف پیٹ کب کرے گا جب اس کی جماعت سے جو اللہ کے بندے حزب اللہ اس سے نکل جائے گا تو پیٹ کرے گا تو کہاں جائے گا حزب الشیطان میں فرمایا جو کافر ہے وہ اللہ کے مقابلے میں شیطان کا مددگار ہے جو کافر ہے وہ اللہ کے طرف منہ کرنے کے بجائے اللہ کی طرف پیٹ کرنے والا ہے یہ اپنے رب کے مقابلے میں شیطان کا ناصر بنا ہوا ہے حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا سچا بندگی کرتا ہی ہے کیونکہ سارے انعامات اللہ نے کیسے انعامات یہاں گن کر بتائے یہ میں نے تمہارے لیے کیا یہ کیا یہ کیا اس کے باوجود اب تم شیطان کے دوست بن گئے میرے طرف تم نے پیٹ کر لیا یہ ہے تیرا عادل انصاف وما ارسلنا رس اللہ کل محبت شرح نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر خوشخبری دینے والا ڈرانے والا نبی کی ذمہ داری کہ وہ لوگوں کو حق بات بتائے اور جانم سے ڈرائے کل اسلکم علیہ من اجر فرما دیجیے میں تم سے سوال نہیں کرتا ہوں اس پر مزدوری کا من شاء مگر یہ کہ جو چاہے سبیلا بنا لے پکڑ لے اپنے رب کی طرف راستہ مانا یہ کہ میں جو تمہیں دعوت دیتا ہوں اس دعوت پر میں کچھ نہیں چاہتا ہوں بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی طرف آ جائے شیطان کے اطاعت چھوڑ دے میرے مزدوری کیا ہوگی میرے مزدوری یہ ہوگی جب تم اسلام پر آ جاؤ گے دین پر آ جاؤ گے تمہارے نیکی میں مجھے آجر ملے گا ہر دائی کے لیے نیکی میں آجر ہے نا تو باقی میں تم سے دنیا کے کوئی لالچ نہیں چاہتا ہوں بس یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے میرے ساتھ اللہ کے بندے ہو جاؤ تمہارے اللہ کے بندے بن جانے میں میری مزدوری مل جائے گی اس کو کہتے ہیں نا اللہ کے لیے کام کرنا لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا یہ اللہ کے لیے کام کرنا ہے کہ جو لوگ اللہ سے بیگانے ہو بن چکے ہیں وہ اللہ کی طرف آ جائیں وہ توکل الحی الزی توکل کرو اس ذات پر الحی الزی اس زندہ ذات پر لایا موت ہو جو نہیں مرتا اس پر کبھی موت نہیں آئی وہ سب بحمد وہ سب بحمدی اور تصویر بیان کرو اس اللہ کے حمد کے ساتھ وہ کفا بھی اور کافی ہے وہ اللہ رب العالمین بزنوب ہی خبیرہ اپنے بندوں کے گناہوں پر خبردار یہ آیات عقیدی توحید میں جس کو آپ کہہ سکتے سنگ مل زندوں پر کسی پر اعتماد نہیں کرنا مثلا آپ ہیں آپ کسی پر اعتماد کرنا چاہتے بھائی فلاں تاجر ہے وہ تاجر جو ہے مجھے پیسے دیں گے جہاد کے لیے دیتے ہیں کتاب کے لیے دیتے ہیں مدرسے کے لیے دیتے ہیں یا وہ ہمارے خاندان میں مالدار آدمی ہے کوئی ضرورت پڑے گی تو میں اس کی طرف چہرہ کروں گا وہ کچھ دے دے گا پر میں نہیں کسی پر ایسا اعتماد کرو گے تو اس نے ایک دن مرنا ہے ایسے ذات پر اپنا اعتماد کا جو ہے بنیاد رکھو جو لا موت ہو جو کبھی بھی نہیں مرے گا آپ اپنے تعلق اللہ سے جوڑو وہ اللہ کی مرضی ہے جہاں سے آپ کی ضرورت پورا کرے یہ عقید توحید اور توکل علی اللہ میں بنیادی نقطہ ہے یہاں پر اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو اور تمام معاملات کو خوب جانتا ہے خبردار ہے اللہ خلق السماوات والارض وما فی ستت ایام وہ اللہ جس نے بنایا آسمانوں زمینوں کو جو اس میں درمیان میں ہے چھ دنوں میں تم مستوی ہوا عرش پر الرحمن وہ کون ہے رحمان ہے فس البہ خبیرہ بس خبر رکھنے والوں سے اس کے بارے میں پوچھو مانا خبر رکھنے والوں سے اس اللہ کے بارے میں پوچھو اس میں ایک تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رحمان کے بارے میں ان علماء سے پوچھو جو رحمان کا تعارف رکھتے ہیں اب جو مشرق ہے وہ رحمان کے ساتھ تو شرک کرتے ہیں وہ تمہیں رحمان سے کیا تعلق جوڑ کے دیں گے مانا معاہدین علماء سے اپنا تعلق جوڑو تاکہ رحمان سے تمہارا تعلق پیدا کرے وہ رحمان کو جانتے ہیں اور فص ال بھی خبیرہ بس اس کے بارے میں جو خبر رکھنے والے ہیں اس سے معلومات کرو اس اللہ کے بارے میں معلومات کون رکھتے ہیں اہل حق نبی کو معلومات ہے اس نے اپنی امت کو سمجھایا ہے فرمایا اس کے بارے میں پوچھو آپ ویزا قیل جب کہا جائے ان سے ویزا قیل ذاکیل جدو جب کہا جائے ان سے سجدہ کرو لحمان رحمان کے لیے قالو کہتے ہیں وہ رحمان کون ہے رحمان کیا ہم اس کو سجدہ کریں انس جو ہم سجدہ کریں لما امرونا اس کو جو کہ حکم دیتے تو ہمیں نفورا بڑھ جاتے ہیں وہ نفرت میں مانا ان کو زیادہ کیا نفرت میں کس چیز نے دعوت نے تبلیغ نے مسئلہ سمجھانے نے کیونکہ لوگوں کی دو قسمیں بنتی ہے نا کہ جب آپ دعوت دیں گے تو ایک تو وہ لوگ ہوں گے جو دعوت کو قبول کر دیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو دعوت کی مخالفت کر دیں تو مخالفت کرنے والوں کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے وہ مزید جو ہے اپنے تشدد میں آ جاتے ہیں مقابلے پر اتر آتے ہیں انتہائی بدتمیزی اور گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں تو فرمایا کہ ان کے نفرت میں اس سے اور اضافہ ہو جاتا ہے وزاد ہم نفورا ان کی نفرتیں بڑھ جاتی ہے